عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے تھے وہ تو سو سو سنائے شہ ابرار میں ہر لہجہ بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب کار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ تو صرف سنا شگے ابرار میں گھر لہذا گو ورنہ وہ سید آنے نسبی ہاں وہ کی کمی لپنی نشبیوں متنبیوں وربیوں پرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گناہ گار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور آرزو یہ کہ قلب معطر و گرو و منور و مصفا و مجل دور اعلی جو نظر آئے کہیں جل بائے روئے شگے ابرا اور سوئے گے پمپ موتر بمتا گرو من ور ب مسفا وم الا دورانہ جو نظر آئے کہیں جل روئے شہ شے ابرا کے قدموں کی چمک چمک چمک جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ ہیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ گیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بن رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عقل کو تنقید سے فرصت نہیں ارے عشق پر آمال کی بنیاد رکھ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سنگل خوشبو سوئے محمد وسیع زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشا یہ یس سوتی چبیلی گل لالا چمپا کا نکھا سگ لو خوشبو کے سوئے محمد وسیع زلف نہیں جس کے مقابل یہ پنفشا یہ سویوتی یہ چپیلی یہ گل لالا چمپا کا نکھار جس کی ندحت میں ہے قربان گناہ پر وہ سمن نہ پائے آہوے خودن باند چمن بوئے چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آپ کے ذکر میں ہے نغم سرا سارے خودی خان عرب نکما نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت کرتا سو قلم باد موج نسیم آپ کے ذکر میں ہے نغم سرا سارے خودی خان عرب نکما نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت ترتا سو قلم باد سبا موج نسیم ذکر میں گے نقم سارا سارے عدی قان عرب نقم نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت برداس و قلم باد سبا موجے نسیم دغن بلبل شیری لعن قمری و توتی شب مطاب ستارے من کو غور و جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حسار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی کے بنگالی کے گجرات کے مامن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مغاجروں کے پختون کے پنجابی کے بنگالی کے گجراتی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی اسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جمائے عشق محمد جو پہن لیتا ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا دنیا کو جھکا لیتا کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو کے رنگ بے رنگ جاؤ میرے یار زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک سما کو سما میں سکا نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہو خر کو پھیر لیا گئے دن کو اصل کیا یہ تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوہے موبی کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمضے کھلی ازل کی نہا تمہارے لیے جنہوں میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے پہ ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے وہ فیض دیے یہ جود کیے کہ نام لیے زمانہ جیے نے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آب آبے زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سترے بادام تمہارے لیے نجی مسیح ہو سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق گری آقا کہاں سے کہاں تمہارے لیے ور ور پانا نک دیکھو پکنا لقدی سکھ آیا توصیف کی توصیف میں زبان برپنا لکد کسی آیا تو سیپ کی تو سیپ میں تفصیل میں تشریف میں تو میں تزمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان لب حسان و رواحا و لب فاطمہ زارا و علی عابد بیمار و بسیری دہنے لب سادی اور سب سر شار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار